رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے تا وقتے کہ وہ حدث نہ کرے ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو حریرا حدث کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھہتر